حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے مجھے ایک جزا ملا میں نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے جزا ملا ہے آپ نے فرمایا تو یہی زبا کرتے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھیاسی